اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو چھٹلایا گیا ہے پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں